القیامہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی کیا انسان خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کریں گے کیوں نہیں ہم اس پر قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پور پور تک درست کر دیں بلکہ انسان چاہتا ہے کہ وہ ڈٹائی کرے اس کے سامنے وہ پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا بس جب آنکھیں خیرا ہو جائیں گی اور چاند بے نور ہو جائے گا اور سورج اور چاند اکٹھا کر دیے جائیں گے اس دن انسان کہے گا کہ کہاں بھاگوں ہر کس نہیں کہیں پناہ نہیں اس دن تیرے رب ہی کے پاس ٹھکانا ہے اس دن انسان کو بتایا جائے گا کہ اس نے کیا آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا بلکہ انسان خود اپنے آپ کو جانتا ہے چاہے وہ کتنے ہی بہانے پیش کرے تم اس کے پڑھنے پر اپنی زبان نہ چلاؤ کہ تم اس کو جلدی سیکھ لو ہمارے اوپر ہے اس کو جمع کرنا اور اس کو سنانا بس جب ہم اس کو سنائیں تو تم اس سنانے کی پیروی کرو پھر ہمارے اوپر ہے اس کو بیان کر دینا ہرگز نہیں بلکہ تم چاہتے ہو جو جلد آئے اور تم چھوڑتے ہو جو دیر میں آئے کچھ چہرے اس دن بارونق ہوں گے اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے اور کچھ چہرے اس دن اداس ہوں گے گمان کر رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ دینے والا معاملہ کیا جائے گا ہر کس نہیں جب جان حلق تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کہ کون ہے جھاڑ پھونک کرنے والا اور وہ گمان کرے گا کہ یہ جدائی کا وقت ہے اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی وہ دن ہوگا تیرے رب کی طرف جانے کا تو اس نے نہ سچ مانا اور نہ نماز پڑھی بلکہ جھٹلایا اور منہ موڑا پھر اکڑتا ہوا اپنے لوگوں کی طرف چلا گیا افسوس ہے تجھ پر افسوس ہے پھر افسوس ہے تجھ پر افسوس ہے کیا انسان خیال کرتا ہے کہ وہ بس یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا کیا وہ ٹپکائی ہوئی منی کی ایک بون نہ تھا پھر وہ القا ہو گیا پھر اللہ نے بنایا پھر آزاد درست کیے پھر اس کی دو قسمیں کر دیں مرد اور عورت کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ مردوں کو زندہ کر دے